خوف کی بات ہے وہ یا مسائل کی بات نہیں ہے بات چل رہا ہے کہ مسائل میں دینی کیا میں تبدیل کی جائے اس لیے کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ایک آیت نہیں پیش کر سکا آگے کہتا ہے اس ماحول لے لے اور آج پوری آیت مولانا نے نہیں پڑھی ہمیں کہتا ہے تم کا آیتیں پڑھو گے ہم پر بھائی میں یہاں اور آیت پڑھتا ہوں گے پوری آیت پڑھو ایک تبھی ماں عمل فکم ما سب کبھی آئی ہے دعوے دار بن جائے اس چیز کو جس کو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے اس کے سوا کسی اولیاء کے پیچھے نہ لگو بتاؤ آئی میں مجھ سے یہ اولیاء تھے یا نہیں سارے اولیاء یہاں پہ اولیاء کی تابع داری سے بنا کر دیا تو تم کہتے ہو نہیں تکلیف کا ہے تکلیف کا لفظ دکھاؤ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو دکھاؤ کیا اس کا خبر ہے ہاتھ سے بگوئے آئے وہ خاموشی کی شور اور پیدا کی دیں آگے کہتا ہے سب تب یوں نہیں یہ حکم اللہ ٹھیک ہے رسول اللہ سب کی اتباع پر ہو مسلمان سب جانتے ہیں ایسے کہتے ہیں کہ وقت بھی سبھی منانا من انا رہی ہے یہاں بھی تقریر کا لفظ نہیں ہے اتباع کا لفظ ہے اس کو اب اس ہے کہ من انا آئی نہیں ترجمہ کرو تابے دار ہو بن جاؤ اس کے رستے کا جو میرے پیچھے لوٹا ہے میرے پیچھے چلنے والا ہے اس کی تاکہ تم کیسے معلوم ہو کہ یہ اس تقریر کا نام تم تو ہو مکمل تمہیں کیا خبر کہ مجھ سے کون ہے یہ آدم ہے یہ افضل ہے یہ آوا ہے خود نے مسلم ثبوت رکھا ہے فوج رکھا ہے تمہارا حلفیہ لکھتے ہیں کہ بھائی مستحد میں عالم کو معلوم کرنا کہ یہ عالم ہے یہ خود اشتہار ہے تو جو پیچھے لگنے والے کو معلوم کرنا پہلے تو تم مستحد بنو میں کسی کی تباہ کرو جب تم خود ہی مکمل تمہیں کیا خبر کہ یہ عام اتباق ہے یہ نہیں یہ بھی تمہیں بتا دوں پھر کہتا ہے کہ اور آئس کی مانا کیا دعوت سبھی سبھی نے منہ ہوئی ہے نئے بندوق کی تقریب کرو یہ پیر میں تاریخ نہیں ہے پیر کا نام ہے تقریب ہے خدا گیا ایسے کسی ترجمہ یہ کیا ہے تقریب کرو نہیں کے بارے میں تقریب ہے تقریب کی نوت میں آئے مانا اس بات کو چیز آپ کی نوت کرتے چلو آگے کہتا ہے کہ ہتھا یہ ہتھو یہ مانا کیا ہوا علماء کا اس طرح آج بڑی کلا و رد کلا جو ہم نے یہ حق ملوں کسیما سجا گئی رہا ہوں تو اب کی پسند یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہر جملے میں تجھے اپنا حاصل کسیم پاس میں پسیم کریں پاس لے آئے جب ہم ہمارے میں میں اختلاف امام امام اللہ اللہ علیہ کے کا یہ ہے ہے ہے اگر مختلف تو ایسی صورت میں ہم نے حکم کیا ہے ہمیں حکم یہی ہوا کہ ہم نہیں ہمیں تھے خود کسی آیت سے پہلی یاد اطلاع تلازات رفی شاہی اور اس میں اللہ رسول جہاں کہیں اختلاف ہو وہ رسول اللہ ہم کو قرآن کے پاس کی ملاؤ تو تبھی تو ہوتی رہی نہیں کری رہا کوئی چیز ہی نہیں رہی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنا ذکر حکم تو ملا پانا سمجھ رہا ہے کہ ہم ذکر کریں اب قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ ہم ذکر وہ اللہ رحم رہا مجھے ذکر تو نہیں رہی نہیں میں سے سوال کروں تو وہی سے سوال تکلیف نہیں ہے لکھا ہوا تو سوچ سکا کنڈا ہوا تو رہنے کنڈا تو وہی جیو گا وہی بھائی سوال میں آئیے تو وہی بھائی آپ میں آئیے تو وہی میں سے تکلیف ہے جو بات وہی سے ثابت ہے اس کا لینا تکلیف نہیں مانا ہو گیا وہ خود کہتا ہے کہ میں سن کے وہ لوگ پانی ہوں مانا کہتا ہے کہ سمجھ کرنے کی مانا یہ کہتا ہے کہ جن کو سی سی تھا یاد ہو ایسی کو یاد نہ جب آپ کو پھر شریر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کیسے جو ہے مناظرہ کیسے کہتے ہو اور خود کہتے ہو کہ آگے آتے کہ نہ جانا ہوں اب آپ سے پوچھے کہ آپ آگ نہیں لگا جانا ہوں پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ مکمل ہے ابھی کہتے ہیں کہ نہ جانا ہوں اب اگر آدمی میں ہونا کیسے کہتے ہیں یا کہے کہ میں آدمی نہیں ہوں یا کہو کہ میں مکمل نہیں ہوں اب آپ کا تعلق تکلیف کے ساتھ ہے بکول آپ سے

تو اس کو ماننا کی تکلیف ہے ورنہ غریب آئی کو ماننا کو تقریباً جب لگا جنڈی ندی ہوتا ہے اچھا پھر بتوں کی تکلیف ہم پوچھتے ہیں آپ سے یہاں چڑھائی ہے کرتے مسئلہ تھوڑا سا ہے کہ جب آپ نے خود حدیث پڑھی تو میں اس کا پہلے حدیث سے فیصلہ کروں گا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا پہلے قرآن پیڑ پہ تھا اگر یہی بات ہے تو معاذ نے فیصلہ کیا قرآن کا نبی نے مانا قرآن کو معاذ نے فیصلہ کیا حدیث کا نبی نے فیصلہ کیا حدیث کا یہ تکلیف نہیں ہوئی معیت وحی کو ماننا دلیل کو ماننا یہ تکلیف نہیں اور یہ آپ نے خود کہا کہ سوال بنا دلیل ہوتا تھا اس کے معنی آپ تکلیف اسی کو بھی بلا دلیل بنا بلا ہو اور یہاں دلیل موجود ہے کہا جاتا ہے بہت یہ تو مولانا کی باتیں اب سنو میرے تین سوال پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ تقریب کی جانے والے تعریف کرو جو کھا دیں گے واضح منظور نے بتایا تقریب ہے کیا وہ چیز کیا ہے واضح منظور میں مختصر منظور میں ایسا ہے ہر تک لا کر سمجھ کے جائے کلائے کہ ایک بات دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تقریب کا لفظ تقلید کا حکم یہ میرا سوال اقلیت تک رہے گا پورے قرآن مجید بسم اللہ سے نقاب اللہ تک احادیث کی دو کتاب ہے کسی ایک میں وقت سے کھائے تقلید کا حکم ہو یا تقلید کرو یا کہنے کا حکم ہے حدیث کی کتاب ہے یہ پہلے شرط نہ ہے کسی نے تقلید کی ہے یا کسی نے کہنے کا حکم دیا ہے یا کوئی تقلید کرتا تھا یا رسول اللہ صاحب نے حکم دیا ہے مسودی ایک پیش کر دے ایک ہی پیش کر دے کئی سے حدیث رسول اللہ صاحب کی جس میں تقلید کا ہو جس کے پاس آپ ایسا لگا دے تقلید واجب ہے تو کسی چیز کو واجب کرنا اس کرم کو سے چاہیے یا حدیث سے چاہیے آپ آئی دو سوال تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے تکلیف کا حکم کیا ہے اور وہ واجب سنت مستحب یا مباح یا یا حرام آپ لکھ چکے ہیں واجب کس تو کہتے کس کو واجب کس چیز سے ثابت ہوتا ہے واجب کس کو کہتے تاریخ بڑھانے کے لیے بیان کریں اور واجب کے لیے حکم کیا ہے واجب کے چائے کے لیے حکم کیا ہے جو واجب کا چائے ہے اس کے لیے حکم چاہیے کیا ہے آپ کے نزدیک یہ چینی کے لیے واضح کریں کچھ بات کرنے کے بعد آگے چلیں گے بیٹم دوستوں بات نہ بھی ہو گئی پھر میں مستقبل سے اپنی بات کر دیتا ہوں میرا نے جتنی آئے تھے کی کسی نے تکلیف کا نام نہیں ہے میں چلوں سے پل کو کھلا گیا اس سے چند دن سے ہماری بات غور کریں کسی ایک آیت میں تکلیف کا لفظ دکھائیں کسی ایک آیت تکلیف میں تکلیف کا رکھ دکھائیں پھر بہت تک سکتی یہ تکلیف کا نام نہیں ہے جس میں بہت وہ چیز بھی نہیں ہے آپ نے لکھا ہی چیز ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ پانی لے تو ہے مختلف

آپ دن چل رہے ہیں نا ہاں۔ یہ حضرت صاحب نے مجھے پتا ہے مولانا سرونا صاحب امرت سنگی صاحب سے پہلے یہ اعتراض کیا تھا اور یہی اعتراض پنجاب میں جناب حافظ عبد القادر صاحب لوگوں نے منظر کیا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سارے قرآن سے لفظ تقریب دکھا دو میں مان جاؤں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سوال میں کیا بات ہے میں سات لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے ایک آسمان یہ دال یہ قرآن میں نہیں ہے اب اگلی بات سنو میری اگر لفظ نہ ہو اس کا مفہوم قرآن میں موجود ہو تو آپ اس کو نہیں مانیں گے یہ آپ نے الیکشن کمپین میں سنا تھا نا کہ جناب وزیر عالم صاحب نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں خمر کا لفظ ہے شراب کا خمر کا لفظ ہے لیکن خمر کے آگے لفظ حرام قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں لفظ حرام دکھا دو تو میں مانوں گا شراب حرام ہے اب لفظ حرام قرآن میں واقعی نہیں ہے تو یہ بوٹا تھا اس شخص کا کیا قرآن میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے جن کا مطلب حرام نکلے تو جب مطلب کا لفظ موجود ہو تو لفظ کا مطالبہ کرنا یہ ایک دھوکا ہوتا ہے اور میں نے حافظ صاحب سے یہ کہا تھا وہاں آج میں حضرت صاحب میں یہی بات کہتا ہوں آپ پورے قرآنی پاک میں بسم اللہ کی بات سے لے کر وہ نہ کی سین تک جنازہ کا لفظ مجھے دکھا دیں کیونکہ جنازہ جہاں ہوتا ہے نا جب تو مر جاتا ہے پورے قرآن میں جنازہ موجود نہیں ہے لیکن کیا آپ جنازے آج کے بعد کوئی چھوڑ دیں گے اور اپنے مردوں کو بغیر جنازے کے دخل کرنا شروع کر دیں گے یہ حضرت جب تکلیف کا معنی پہلی ہے اور حضرت نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ تکلیف اتباع کا بنا تکلیف کل سے بنا حضرت جتنی آیتیں تھے دوسرے کے متعلق آتی ہیں کہ وہ اپنی باپ دادا کی تکلیف کرتے تھے قرآن میں لفظ اتباع آتا ہے یا پھر اور آتا ہے وہاں آپ کے تمام مولوی حضرات نے اتباع کا مانا تکلیف کیا ہے اور آج آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اس بارے میں دوسری بات مولانا نے حضرت صاحب نے یہ تو مشترکہ جواب ہو گیا نا کہ تکلیف کے لفظ کر پر کوئی بات نہیں اس کا معنی مفہوم اطاعت میں موجود ہے ابتدا میں موجود ہے رد اور ردو کے لفظ میں موجود ہے سوال کے لفظ میں موجود ہے اس کے ہم مانا بہت سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کر دیے ہیں مولانا میں حضرت تیر صاحب سے یہ برخاست کروں گا اگر آپ طرح ہی لفظوں کے متعلق اس طرح نفزل کی جد پر آ جائے تو کیا مجھے بھی حق حاصل ہوگا کہ محدثین نے اور سورے حدیث نے حدیث کی جتنی کشمیر لکھی ہیں یہ شاد ہے یہ معلوم ہے یہ محفوظ ہے یہ منکر ہے ان الفاظ مجھے قرآن سے دکھا سکتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دنیا کو مجھے نہیں دکھا سکتا تو اب کیا سارے اصول حدیث کو برابر کر دیا جائے گا مولانا یہ بات نہیں ہے اس کے بعد مولانا نے بڑی ایک علمی تحقیق بیان کیا ہے کہ آپ تو عالم نہیں ہے اس لیے آپ نہیں خود کو کیسے پہچانیں گے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی بیمار سے یہ کہے کہ بھائی آپ بیمار ہیں آپ نے ڈاکٹر نہیں کری آپ بالکل علاج کرنا چاہیں علاج تو کسی تندرست کو ہونا چاہیے ڈاکٹر یہ کوئی بات ہے قرآن کہتا ہے کہ جو نہیں جانتا وہی تو جائے گا مولانا مجھ سے سے ہیں کہ آپ عالم ہیں یا نہیں میں کہتا ہوں آسمان نسبت بس بال شامد فروغ لیک بس سے پیسے کھا کے تو یہ آسمان جو ہے اور اس سے تو بہت نیچا ہے لیکن اس خاک سے بہت اونچا ہے میں ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی جہالت کا احتیاط کر چکا لیکن آپ حضرات کے سامنے میں جائے نہیں الحمد للہ آپ حضرات کے سامنے میری ہی پوزیشن جس جو اس آسمان کی ہے اور اس کے سامنے تو یہ نیچا ہے لیکن زمین کے سامنے یہ اپنے آپ کو کبھی نیچا نہیں مانے گا اس کے بعد مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ تکلیف کی تعریف کریں ہاں ایک بات مولانا نے یہ الزام مجھ پر لگایا تو پوری راحت نہیں پڑی یاد نہ دیا میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت قرآن پاک کے متعلق اس قسم کی بات کریں گے سنو جس تکلیف کا یہاں رد ہے وہ ولی من دور ہے اور اس کا میں اس بات کر رہا ہوں ولی اللہ کی ہے ولی اللہ اور ولی اللہ میں لوگ اور اسلام کا فرق ہے ولی دین اللہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خدا اور اپنے درمیان حاضر کروا اور مشکل پچھا سمجھے وہ ولی اللہ ہوتا ہے اور جس کی تکلیف کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ ولی اللہ ہے میں بڑا حیران ہوں کہ پولیس اور اتنی واضح بات جو ہے اس کے مطلب کہ آپ لوگوں کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کے بعد حضرت میں سے یہ پوچھتے ہیں تکلیف کی واضح تعریف کرو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے انہوں نے پوچھا ہے اس نے لکھا ہے تکلیف کسے کہتے ہیں ابتدا روایت دلالتن کتاب و سنت پر کسی ماہر سے پوچھ کر اس کی رہنمائی میں عمل کرنا سمجھ گئے آپ کتاب و سنت پر کسی ماہر کتاب و سنت کی رہنمائی میں عمل کرنا کیوں بھائی کتاب و سنت پر عمل کرنا شرک ہے بدت ہے حرام ہے ناجائز ہے کسی سے پوچھنا ضرور ہے قتل نہیں اور میں میری ساری آتے جو ہیں ان کا نے ایک مصر کا جواب دیا تھا کہ لفظ تکلیم نہیں میں نے کہا تقریب کے ہم ماما پانچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روپیہ مل جا رہا ہے اللہ جاگر دیکھیے جہاد کے لیے لوگ جا رہے ہیں وہ جہاد جہاں کی خاص بھی اڑ کر پڑ جائے تو جنت بلڈ حرام ہو جاتی ہے اس جہاز سے جانے والوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کا حاصل کرو اور سیدھا جب تم سخی بن جاؤ گے یہ جو دوسرے لوگ سکی نہیں ہے کیا کہیں گے راجا یہ تمہارے پاس آ کر مسئلے پوچھیں گے تمہاری تکلیف کریں گے اور تم ان کو مسئلے بتانا یہ اس پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تکلیف کے لیے لفظ رجوع استعمال فرمایا ہے اور سنیے یہ فکا جس کی تعریف پرانے پاک میں ہے یہ فکا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا دیا امام کسے بناؤں فرمایا آپ کا ہم سیکھ اور وہ میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں یہ اپنا امام اس کو بناتے ہیں جو سوتا کا سب سے بڑا دشمن ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی نے فرمایا منظر اللہ کے سارے یوگا کے سب سے بھی انسان اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے زیادہ اس کو سکی بناتے ہیں میں درست سے کہتا ہوں یہ بات قرآن میں ایک آیت بھی فکا کی تبدیل میں نہیں حدیث میں ایک حدیث بھی فکا کی تبدیل میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال ہاؤ کون کہا دکھتا جب کون حدیثہ ہاں ان کو کیا ہو گیا ہے جو فکا کی طرف آتے نہیں یہ لوگ جو فکا سے بھاگ رہے ہیں اللہ تبارک مطالعہ اس پار کتاب میں ان پر ملامت کر رہا ہے لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی اس کتاب میں فکا کو ماننے والے پر کبھی ملامت نہیں تھی اور فی کی تکلیف کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن نہیں پورے قرآن میں فخر کی تکلیف کرنے والے کو کبھی کافر نہیں کہا گیا کبھی مسجد نہیں کہا گیا کبھی دلکی نہیں کہا گیا کبھی بھی ابھی نہیں کہا گیا میں پوری درست سے یہ بات ارد کر رہا ہوں اب اس کے بعد رسول سورج کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں آپ نے چند لوگوں کو بھیجا جہاز میں تشریف لے گئے وہاں ایک شخص کے سر پر زخم آ گیا اب تو شریف میں روایت مشکل مل گیا زخم گہرا تھا رات کو اسے نہانے کی حاجت ہوگی ایسا خواب آیا جو صبح اٹھ کر ایک ساتھ والے شخص سے پوچھتا ہے کہ میں نہاؤں یا نہ نہاؤں آپ اندازہ لگائیں قرآن کے لفظی ترجمے کے موافق فتوا ملتا ہے کہ آپ نہائیں کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی موجود ہوتی آپ کی جمع میں نہیں کر سکتے اس نے غسل کیا اس کے زخم میں پانی آ گیا اور وہ فوت ہو گیا یہ واقعہ جب آپ کا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے فرمایا قاتل ہو کہا تار اللہ اس کا ستیہ ناش کرے اس لیے غلط فتوا دے کر اس وقت کی موت کا یہ باعث بنا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا جو درجہ اتحاد نہ لگتا ہو وہ اگر فتوا دیتا ہے غیر متعلق تو وہ صرف اللہ کے نبی کی بد دعا کی بہت ہے دعا کرو خدا ہمیں خدا کے نبی کی بد دعا سے محبوب فرمائے اور فرماتے ہیں انما شفا استعمال دیکھو جہالت ایک بیماری ہے جہالت ایک روگ ہے اس جہالت سے شفا چاہتے ہو تو تکلیف کرو سوال کرو جا کر صحیح نہ بکرے ان کو اللہ تعالی نے پرانے پاس بھی چودہ ہے تو اس وقت تک اور دو حدیثیں حدیث صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت معاذ قرآن بتاتے تھے وہ قرآن کو مانتے تھے وہ حدیث ہے لیکن اگلا نہیں حدیث کا چھوڑ گئے صاحب کہ وہ امتحاد سے فتوا دیتے تھے اور سارے جبل کے لوگ حضرت معاذ کے امتحاد کی تقریب کرتے تھے اور میں نے دعوے سے یہ بات کہی تھی کہ نبی کے زمانے میں پورے زمن میں پورے جمن میں ایک غیر مقلد کا نام پیش نہیں کیا جا سکتا پیر صاحب نے کہا غیر مقلد سجا ہو رہا تھا کتاب کو اس طرح نہیں رہے تو تکلیف والا میں نہیں مسئلہ ختم ہو گیا سمجھ کے لیے بات کو ہو گئی کہتا ہے ہم جدائی ہوگی یہ ہماری کسی دشمن نہیں رہی ہوگی مولانا کوئی اتنا بھی نہیں رہا باقی یہ کہتا ہے کہ اتباع جو ہے وہی تقریب ہے اور پھر پیش کرتا ہے کہ مضمون پیش کیا انہوں نے کبھی اگر آپ دین نہ لیا تو یہاں جانا ہے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے یعنی دین ہی کا زمین کہاں لوٹتا ہے اللہ کے رسول کی طرف یا اللہ کی طرف پتا کہ او لیا اللہ مل دین لے لیا اللہ یہاں یہ لوگ نہیں ہے ولا تبھی بل دین کا میں جیسا ہے اتنی میں ان میں تم نے لگ دیکھوں ولا تبھی مل دین میں کی طرف دیے جو اللہ نے وہی بھیجی ہے اس وہی کے علاوہ کسی اور بات نہیں مل لگوں کہا یہ مسئلہ کہا یہ مسئلہ مطلب یہ الفاظ ہے کہ میری نہیں کہہ رہے معافی طرف اگر ہے تو بھی لا یعلم کے لیے جو یعلم ہے وہ مقلد جو مقلد ہے وہ عالم نہیں یہ فیصلہ واضح پڑا ہے اب آپ آج دوسرا بے شک آپ بہت بڑے عالم ہیں آپ عزت کہتے ہیں لیکن المرا یوخل دیکھ رہا ہے ہم معاذ اللہ آپ کو جاہل نہیں کہتے ہم معاذ اللہ آپ کو عالم سمجھے اگر جاہل ہو تو آپ جاہل سے بات کیا کرنے آتے ہیں اب بھائی سمجھ کے آپ بات کرنے آئے ہیں آپ عالم ہیں ہمارے بھائی یہ محترم وہ اپنے مقام پہ ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دو دعوے متضاد کر بیٹھے ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مکلف ہیں دوسرے لائٹ پیش کہ نمور کی یہ دونوں باتیں بھائی نہیں کرتے یا ایک بن جاؤ ایک ایک بات ہو جائے پھر کہتے ہیں آیتیں پیش کی قرآن کی پیش کی لیے تو فرق ہوں پھر اب آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تمہاری تقلید کریں گے خدا کے واسطے بتاؤ کس لفظ کا تھا ہے قرآن میں کیوں بڑھایا یہ کتنا بڑا گنا ہے کتنا بڑا گناہ قرآن میں لوگ بڑھانا لفظ یہ ہے کہ من فلاولہ ضرور قوم ملا یعنی جماعت جائے دین کو سیکھنے کے لیے تفقو مانا سمجھنا یہ تمہارے فقہ کے لیے یہ الفاظ کہ فقہ کو پڑھے فقہ کو سمجھے اس میں جب قرآن نازل ہوتا تھا وہ صحابہ وہ تابعین وہ تبا تابعین اس آیت میں عامل تھے یا نہیں تھے خدا کے بات یہ تمہاری فکر وہ پڑے ہوئے تھے کون سی بات ہے کہاں کی بات کہاں گئی مثال پھر کہتے ہو کہ آیت دوسری پیش کی آپ نے کہ حدیثہ حدیثہ ہمارے ہاں وہاں ایک تقریر کے بعد اللہ تعالیٰ سماتا ہے کہ اس کو لوگوں کو کیا ہوگا کہ بات کو سمجھتے نہیں یہاں فکر کا مسئلہ کہاں ہے اگر ہم اگر لفظ کو فکر کو لینا ہے تو لفظ حدیث کو لے لو لا یقون حدیث آئی حدیث نہیں سمجھتے فکر کا سلام ہی نہیں ہوا یہ تو سمجھنے کی بات ہے لفظی بات ہم نہیں چاہتے یہاں بات یہ کہ لوگ سمجھ کے بات نہیں ہے قرآن کو تعریف کر کے پرمتر ثابت کرنا یہ مولانا جان داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سے بچائے کہتا ہے کہ یہ حالت سے بچوں قرآن کی آگے کرنا حالانکہ قرآن میں تقلید کا ہے میں نے تین سوال کیے تقلید کی تعریف کا پھر آپ سوال ہے کہ وہ تعریف ہے فقہ نے کیا تعریف کی ہے کس کو مقلد کہتے ہیں مقلد کی دلیل کیا ہوتی ہے صاف موجود ہے تمہارے مسلم کے اندر امل مقلد کا ہوں لا دن ہوں آپ کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے آپ کے لیے کون امام کا کافی مقلد کی تعریف کا تقلید ہے کیا اس پر چپمان کا کہتے ہو کہ ہاں لم تو نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا ہے ٹھیک ہے مفہومی چسمان کا ہے میرے معین کا ہے اس کی تاریخ کر کے پھر اس پر آپ جو ہے وہ آیت کو چسپان کا یا پھر ٹھیک ہے دوسرا سوال ہمارا یہ تھا دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ تقلید کا حکم کیا ہے فرض یا واجب آپ نے واجب جب کہا دیا ہے اب اس واجب کی تاریخ کا ہے اس کے بعد بتائیں کہ واجب اس کو آپ نے امام نے کہا ہے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اب یہ سوال دوسرا کر رہا ہوں امام صاحب نے اس کو واجب کہا ہے یا آپ کہتے ہیں دو باتیں تیسری بات یہ کہ واجب کے تائر کا حکم آپ کے پاس کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں بتایا یہ سوالات میں آپ کے ذمہ اب تک باقی ہیں لہذا سب چیزوں میں یہ سوالات ہیں ان کے جواب دیں آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی اس کو ثابت آپ نہیں کر سکتے آپ یہ سب یا تقریب کا مفہوم صحیح پیش کر کے اس کے مطابق کسی حدیث کو یا آیت کو پیش کریں پھر ٹھیک ہے مفہوم پیش کریں معاذ کی روایت پیش کی معاذ کے لیے کہتے ہیں کہ آدھا کسی کا چھوڑ گیا وہ آپ نے خود پیش نہیں کیا تھا آپ نے دو چیزیں پیش کی لہٰذا میں آگے نہیں گیا کیونکہ میں آپ کے سوال جا رہا ہوں اب اگر تیسری چیز تو وہاں اتہاس کا لفظ اب بتائے اتہاس کس چیز سے کہتے تھے وہ قرآن حدیث سے یا کسی اور کی پہلے ان سے دو چیزیں منقول ہیں قرآن و حدیث کسی کوئی چیز ہے اس حدیث میں نہیں دو ہی چیز تو قرآن کا فیصلہ بتانا حدیث کا فیصلہ بتانا اور اس چیز کو قبول کرنا یہ مولانا تقریب نہیں تمہارے خواہ یہ کہتے ہی تقریب نہیں جس چیز کو تکلیف کہا جاتا ہے اس کو ثابت پہلے تکلیف کو صحیح تعریف پہ کیا جب آپ تکلیف کی ہی تعریف نہیں کرتے بات کچھ کی کچھ کر جاتے ہیں اس سے معاملہ کچھ نہیں بنے گا بھائی بہن لہذا میرے دوستوں اب میں آخری بات فروغ کرتا ہوں کہ مولانا نے آئے کی قرآن کے پڑھتے گئے لیکن کسی سے تکلیف کو ثابت نہیں کیا ثابت کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو تکلیف کا حکم ہو یا پھر ایسا مفہوم ہو جو تکلیف کے تعریف پر چپان ہو سکے یہ بھی نہیں ہوا اب کیا سمجھ کریں گے حدیث کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحابی کو بھیجا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ غسل کی اجازت دے دی اور وہ قتل ہو گئے وہ مر گیا قتل قتل اللہ یہ گئی ٹھیک ہے وہاں ایک خود الحمد للہ <laughs> پیر صاحب مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں قرآن بار بار پڑھتے جا چلا جا رہا ہوں حالانکہ یہ مجھے شکایت کرنی چاہیے تھی کہ حضرت صرف چھ پا دیتے ہیں ایک آج قرآن کی نہیں پڑھ شکایت تو مجھے کرنی چاہیے تھی نا اور میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں حضرت ایک حدیث نہیں پڑھ سکے شکایت کا موقع مجھے تھا لیکن مولانا حضرت صاحب مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے پڑھتے جا رہے ہیں حدیث کے پڑھتے جا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تقریر کی تعریف کا میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقیر بھی ہیں اصولی بھی ہیں محدث بھی ہیں ان سے میں نے یہ بتا دیا ہے اتباع اور روایات دلالتن کتاب و سنت پر کتاب و سنت کے ماہر کی رہنمائی میں عمل کرنا اس کی تابع داری کرنا اس کا نام میں نے تکلیف کا مفہوم بتا دیا لیکن حضرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار بار یہی فرماتے رہے کہ بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعریف کر دی ہے راجاؤ کا مانا میں نے تقلید کیا تھا راجو کسی کے پیچھے آنا لوٹنا اسی کو پیر بھی کہتے ہیں نا پیر صاحب نے ابھی تک آپ کو تقلید کا لفظی مانا بھی نہیں بتایا کہ کیا ہے تقلید کا مانا پیروی ہوتا ہے تابیا داری ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا ہوتا ہے نا یہی اطاعت کا مانا ہے یہی اتباع کا مانا ہے یہی رجوع کا مانا ہے جب یہ سارے مانا چسپا ہیں اب میں نے فکا کے متعلق جو کہا تو پیر صاحب نے ایک بڑی عجیب بات آپ لوگوں سے کہی ہے کہ بھائی یہ فقہ کا لفظ قرآن میں ہے جب قرآن میں یہ لفظ آیا کہ ہابا سیکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ فقہ تو اس وقت نہیں تھی نا حضرت نے سمجھا ہے کہ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے لیکن میں یہ حضرت سے عرض کروں گا تو میں بتا دوں کہ یہ اعتراض کہاں سے لیا گیا ہے منکرین حدیث یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا لفظ جو غلط استعمال کرتے ہیں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے اب آئیے حدیث میں بات آؤں جو ملون اس لیے جہاں بھی حدیث کا آتا ہے اس سے قرآن مراد ہے حدیث مراد نہیں کیوں اس کی دلیل وہ یہی دیتے ہیں جو حضرت نے دیا اس وقت وہ کہتے ہیں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا جس میں حدیث کا لفظ آیا ہے تو اس وقت بخاری تھی بھائی دنیا میں نشتاب تھی بلوگ المرام تھی مسلم تھی ترمزی تھی ابو داؤد تھی حضرت اگر ان کی دلیل صحیح ہے تو پھر آپ بھی اس دلیل کو وزنی سمجھے لیکن میں تو حیران ہوں کہ آپ ان لوگوں کی دلیل چرا کر میرے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ہدایات شامی نہیں تھی لیکن فکا موجود تھی حدیث بخاری مسلم نہیں تھا لیکن حدیث موجود تھی اور اسی فکا کے متعلق میں مولانا سے یہ پوچھتا ہوں جناب پیر صاحب سے کہ فکا کے لفظ کا آپ معنی بتائیں کیا ہے فقہ کا تعلق روایت سے ہے یا درایت سے ہے آپ کو پتا چل جائے گا کس کسے کہتے ہیں فقہ کا تعلق روایت سے نہیں ہے اس کا تعلق ہی درایت سے ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث ماغ میں دو چیزیں ہیں میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے وہ حدیث اس میں تین چیزیں ہیں تین کتاب اللہ سنتے رسول اللہ اور حضرت معاذ کا شخصی اجتہاد حضرت معاذ کا جب کی میں نے اتحاد کی تقلید کہی ہے اور اتحاد کی تقلید اس حدیث سے ثابت ہے حضور کے زمانہ میں ثابت ہے میرا سوال ابھی حضرت کے ذمہ ہے میں نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ ایک نام کسی حدیث اور تاریخ کی کتاب سے دے دیں جس نے پورے صوبہ یمن میں کھڑے ہو کر کہا ہو ماد میں تیری تکلیف شخصی نہیں کروں گا ایک نام بھی نہیں ہے پورے کا پورا صوبہ مقلدین کا تھا ایک شخص کا نام غیر مقلدین غیرمت نہیں سکتے اس کے بعد حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب جانتے نہیں ہیں جاہل ہیں لا ہیں حضرت یہ علم جو ہے اس کے متعلق سمجھے میں نے پہلے بھی کہا آپ پھر وضاحت کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رحم منشحد اجتہاد اتحاد اور استمباد میں میں جاہل ہوں امام کے سامنے میں نے اقرار کر لیا سمجھائیے نا بات وہ مسائل نکالیں گے میرے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل انہوں نے استمباد کیے ہیں میں ان کا عالم ہوں جانتا ہوں علم مسائل کا بھی ہوتا ہے علم دلائل کا بھی ہوتا ہے علم فضائل کا بھی ہوتا ہے میں نے دلائل استمباد اور اتحاد کے متعلق امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تانا اگر دوں تو آپ ناراض نہ ہو جہالت کا آپ تانا دیں مجھے کیا ناراضگی اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ مقلد جاہل نہیں ہوتا بلکہ تقلید جہالت سے شفا کا نام ہے انما شفا شفا یہ سوال تو اللہ کا نبی تو مجھے قرار دے رہے ہیں کہ تو شفا یاد ہو گیا ہے اگر آپ مجھے بیمار سمجھ رہے ہیں تو میں اللہ کے نبی کی بات پر خوش ہوں آپ کا کنس مجھ پر کیا اور سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی آیات ہی جو کے ذمہ ہے و جالنا یادون ابھی امرنا اور ہم نے اللہ نے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا نا رسول